حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات اور دن کے وقت فرشتے تم پر باری باری آتے ہیں اور فجر اور عصر کی نماز میں دن اور رات کے فرشتے جمع ہو جاتے ہیں پھر جن فرشتوں نے تم میں رات گزاری ہوتی ہے وہ اوپر جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھتا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب جانتا ہے تم میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کر آئے ہو وہ کہتے ہیں ہم ان کو نماز پڑھتا چھوڑ کر آئے ہیں اور جب ہم ان کے پاس گئے تھے تو وہ اس وقت بھی نماز پڑھ رہے تھے سنن نسائی حدیث نمبر چار سو چھیاسی